الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ و صحابیکہ یا حبیب اللہ السلاۃ وسلام علیک علیکم نبی اللہ علی کا واسحبی یا نور اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ جی ماد بھائی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں الحمد اللہ کل حال دامن ہاتھوں میں ہے آپ خیریت سے ہیں الحمد للہ رب المین کل حال ماشاء اللہ جی ماد بھائی کیا مدنی پھول ہیں کیا مدنی گلدستے ہیں ذرا بتائیے مدنی منوں کو آج ہم دو جو ہیں وہ آپ کو برے اخلاق میں سے دو باتیں آپ کو بیان کریں گے جی اور لازمی بات ہے یہ بیان کرنا جتنا موضوعات ہے اس سے یہ سارے اچھے موضوعات ختم ہو جائیں اچھے اخلاق کے ہی اور سارے برے اخلاق کے موضوع ختم ہو جائیں یہ نہیں ہے لیکن جو ہماری پوری ترکیب بیان ہوئی تھی الفاظ کی اس کے اعتبار سے یہ دو برے اخلاق کے موضوع ہیں جی ایک ہے حسد اور ایک ہے کینا حسد اور کینا جی حسد کیا ہے حسد جو ہے وہ کہتے ہیں کسی کی دینی یا دنیاوی نعمت کے زوال یعنی اس کے چھن جانے ختم ہو جانے کی تمنا کرنا یا یہ خواہش کرنا کہ فلا شخص کو یہ نعمت جو حاصل ہے وہ جدا ہو جائے اس کا نام حسد ہے ایک تو یہ ہے کسی کے پاس موبائل ہے ہم کہیں یہ موبائل مجھے مل جائے یہ بھی حسد ہے چلو مجھے نہیں ملے یہ موبائل اس کے پاس بھی نہ رہے تب بھی حسد ہے کہ اس کی نعمت اس سے جدا ہو جائے اچھا موبائل کے ساتھ مثال یہ نیک نمازی ہے تو اب یہ نیک نمازی جو ہے یہ نمازیں پڑھنا چھوڑ دے اس کو جو نماز پڑھنے کی نعمت حاصل ہے وہ چلی جائے تو یہ ساری چیزیں حسد کہلاتی ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کا فرمان ہے حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے سوکھی لکڑیاں ڈالیں آگ میں یہ دیکھیں کس طرح جل گئی سوکھی لکڑی تھی ابھی یہ یہ دیکھیں یہ سوکھی لکڑی اور یہ دیکھیں یہ جلی ہوئی اتنی آسانی سے یہ ختم ہو گئی جل جاتی ہیں پیارے مدانی منو اگر اللہ تعالی نے کسی کو کوئی نعمت عطا فرمائی ہے تو ہمیں اس پر خوش ہونا چاہیے اور یہ ہاں۔ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے جس طرح اس کو نعمتوں سے نوازا ہے اگر وہ نعمت ہمارے حق میں بہتر ہو تو ہمیں بھی مل جائے نیچ ایک مدنی پھول بھی ذہن نشین رہے اللہ تعالی کی رضا پر راضی رہے بھائی وہ نعمت سامنے والے کو ملی وہ بھی تو اللہ ہی نے دی ہے اور وہ جسے چاہتا ہے جو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے عطا فرماتا ہے آپ کے اثر کرنے سے کیا ہوگا آپ دعا کریں اللہ نے اس کو دی اس میں برکت دے اور اللہ تعالیٰ میرے حق میں بہتر ہو تو مجھے بھی عطا فرما دے جی۔ تاکہ اس کے نقصان سے آپ حسد کے نقصان سے بچ سکے امیر علیہ سنت کا ایک مدنی گلدستہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں مائی friend show me maze what I do so that when I wake up all his are یہ اگر مز اللہ کسی بچے کی ہے واقعی سوچ یہ سوچ ہے بہت بری ہاں بہت بری سوچ ہے آگے جا کر یہ بہت بد رنگ لا سکتی ہے لوٹ مار ڈکیتی چوری چھینا جپٹی کی عادت میں مبتلا کر سکتی ہے یہ سوچ کہ کسی کا مال مجھے بس مل جائے وہ ہو جائے تو یہ اگر مدنی منہ نے یہ سوال کیا تو ایسا بیٹے نہیں سوچنا ہی نہیں چاہیے کہ کسی کی چیز میرے پاس آ جائے اول تو ایک صورت میں یہ حسد ہوتی ہے کہ دوسرے کی نعمت ضائع ہو جائے یہ بھی حسد کی تعریف ہے ایک حسد کی تعریف یہ ہے کہ دوسرے کی نعمت ضائع ہو کر مجھے مل جائے یعنی دوسرے سے وہ نعمت لے لی جائے چھن جائے اور مجھے مل جائے اور صرف یہ بھی ایک تعریف الازت نے یہ تعریف لکھی ہے کہ دوسرے کی نعمت چھن جائے یہ تمنا کرنا یہ حسد ہے اور حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو تو کسی کے کھلونے دیکھ کر کسی کی اچھے کپڑے دیکھ کر بچے کا اس طرح تمنا کرنا کہ یہ جو نعمت ہے اس کی چھن جائے اس سے ضائع ہو جائے اس سے تباہ ہو جائے یہ ختم ہو جائے اس سے تو یہ تمنا بری بات ہے اس یہ تمنا نہیں کرنی چاہیے اور میرے پاس آ جائے یہ بھی تمنا نہ کی جائے خود بخود چپکے سے آ جائے اس کو پتہ بھی نہ چلے یہ بھی تمنا بہت بری تمنا ہیں اس سے بچنی چاہیے یہ تمنا کرنی چاہیے کہ اللہ اس کو اور دے اور مجھے بھی عطا کرے مجھے بھی دے اللہ تعالی سے یہ دعا کرنی چاہیے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد جی تو پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منوں ہمیں اچھی سوچ رکھنی چاہیے ہمیں بری سوچ نہیں رکھنا چاہیے جس طرح امیر السنت دامت برکاتم العالیہ نے ہمیں مدنی پھول عطا کیے اب اس پر عمل کرنا چاہیے اب اسی طرح کوئی مدنی منا ہے اب کسی مدنی مقابلے میں اس نے حصہ لیا اب اس کی کوشش یہ ہو کہ میں ہی پہلے نمبر پر آ جاؤں یہ سوچ کوئی بھی پہلے نمبر پر آ جائے جو پہلے نمبر پر آیا جو مدنی مقابلہ جیت گیا اب جو ہار گئے آپ تو اس کو مبارکباد پیش کریں یہ نہیں کہ کرنا میں نے غلطی یوں نہیں کی تھی یوں ہو گیا تھا یوں ہو گیا تھا اب اس کو وہ نعمت مل گئی تو اس کو مبارکباد پیش کریں اسی طرح کسی مدنی منع کی آواز اچھی ہے جیسے کہ آپ نعت پڑھتے ہیں آپ قاری بہت اچھے ہیں آپ کو دوسرا مدنی منع آ گیا اور اس نے آپ سے اچھی آواز میں فراد کر لی تو اب یہ تمنا نہیں کریں کہ اس کا گلا خراب ہو جائے یا آج خراب آواز میں نعت شریف پڑھ لے تو یہ میری واہ ہو جائے گی تو یہ بات بھی درست نہیں ہے اسی طرح یہ ہے کہ کسی کو استاد صاحب کی طرف سے شاباشی مل گئی تو اب اس کو شاباشی ملی تو آپ بھی آگے بڑھ کر اس کی خوشی میں خوش ہوں وہ جملہ کہتے ہیں نا سب کا بھلا سب کی خیر جی میرے ساتھ دہرائیے سب کا بھلا سب کی خیر اور سب کے بھلے میں میرا بھی بھلا انشاءاللہ تو یہ جملے جو ہے اس قسم کی باتیں اچھی ہیں یعنی کہ اس کا بھی بیڑا گھر اس کا بھی بیڑا گھر جو دے اس کا بھی بھلا اور جو نہ دے اس کا بھی بلا تو یہ کہ اچھے اچھے الفاظ اپنی زبان سے ادا کریں اس نے میرے ساتھ اچھا کیا تو میں اس کے ساتھ اچھا کروں گا اس نے میرے ساتھ برا کیا تو اب میں اس کے ساتھ کیا کروں گا اس کے ساتھ بھی اچھا کروں گا ٹھیک ہے جس نے برائی کری اس کو برائی سے برائی کا جواب نہیں دیا جائے گا ورنہ پھر اس میں اور آپ نے کیا فرق لے گیا اس نے برائی کی آپ جو اچھائی سے جواب دیں انشاءاللہ شاء اللہ اس کی برکت یہ ہوگی کہ وہ بھی آپ کو اچھائی سے جواب دے رہا ہوگا اب اس کی ایک میں سیدھی سیدھی ایک مثال یہ دوں اب کوئی مدنی منا ہے وہ آپ سے تو سے بات کر رہا تو کیسا ہے تو کہاں جا رہا ہے تو کب یہ کام کرے گا آپ پیارے بھائی آپ اس سے آپ جناب سے بات کریں وہ خوش شرمندہ ہو جائے گا یار میں نے سوال کیسا کیا اور یہاں سے جواب کیسا آیا تیرا نام کیا ہے آپ کا نام کیا ہے اب اس طرح جواب دیں وہ خود جھی جائے گا یہ بات کیسے ہو رہی ہے کیا کہ غلط بات آئی لیکن آپ نے اس کو سیدھی کر دی یہی تو مدنی منا ہوتا ہے اور اسی انداز سے آپ نے اصلاح کرنی ہے کوئی بری بات کہہ رہا ہے اس نے آپ سے ٹیڑھی بات کری آپ سیدھی بات کر دیں آپ کو مزہ آ جائے گا پھر کوئی بھی آپ سے الجھے گا نہیں سب آپ کے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی ہوں گے تو اگر کسی کو کوئی نعمت ملے کوئی مدنی منا آ کے کہے میں مدینے جا رہا ہوں ارے سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت بہت مبارک ہو اس سے دعا کے لیے عرض کریں کہ آپ مدینے جا رہے ہیں آکر صلی اللہ کی بارگاہ میں میرا سلام عرض کیجیے گا جس جس مقامات پہ جائیں مزارت پہ جائیں میرے لیے بھی دعا کیجیے گا تو یہ اچھی بات ہے کسی کا حفظ قرآن مکمل ہو گیا اس کو مبارکباد پیش کریں ماشاء اللہ ماشاء اللہ زوجل اس کو مبارکباد پیش کریں اسی طرح کوئی مدنی منڈا بیمار ہو جائے تو ہو سکے اس کی عادت بھی کریں کہ دکھ ہوا خوشی میں بھی شامل ہوئی ہے اور غمی کے موقع میں بھی شامل ہوئی ہے جی مات ہمارا دوسرا موضوع ہے کینا کینا یہ ہے کینا کیا ہے جی کہ انسان اپنے دل میں کسی کو بوجھ جانے اچھا۔ اس سے غیر شرعی دشمنیوں بغض رکھے نفرت کرے اور یہ کیفیت ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے مثلا زید یعنی آپ سنیں ایک آدمی کوئی مدنی منا ہے کوئی بھی پڑوسی ہے ٹھیک ہے یہ مسلمان پڑوسی آپ کو نظر آیا اب جب بھی نظر آئے نا تو مزہ کرکرا ہو جائے نفرت سی پیدا ہو جائے اور وہ برا لگنے لگے اور یہ کیفیت جو ہے نا یہ کسی شری وجہ سے نہیں مثلا کوئی اس لیے برا لگے کہ وہ والدین کو گالیاں دیتا ہے کھلا چیز ہے ایسا کوئی کام کرتا نہیں ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے شرحی طور پہ کوئی وجہ نہیں ہے آپ کو برا لگتا ہے پتا نہیں کیوں پوزیشن پہلی آتی ہے آپ کو برا لگتا ہے یا کوئی ہے چلو یہ بھی ایک وجہ یعنی ہے کوئی شرعی وجہ نہیں ہے اس کے برا لگنے کی کہ شرعی طور پر وہ آپ کو برا لگے لوگ اس سے کیوں مطلب لوگ اس کی باتیں سنتے میری باتیں لوگ توجہ سے نہیں سنتے یہ بھی ایک وجہ ہے لیکن شرعی وجہ نہیں ہے اس کا کوئی ایسا کام نہیں یار یہ نماز نہیں پڑھتا یار میرے کو بالکل مزہ نہیں آتا یار اس کو دیکھ کر اب وہ کوئی ایسی شرعی وجہ ہے اور اسی وجہ سے یعنی نماز نہ اس میں بھی ایک چیز ہے کہ اگر برائی کی وجہ سے کوئی شخص برا لگے تو اس کی برائی کو برا جانے چیز اس کو نہیں جب مسلمان آپ کو من رہا ہے تو اس کے بارے میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ برائی چھوڑے اس بارے میں غور کرنا چاہیے تو بہرحال اور ایسی بھی بات نہیں ہے کہ اس نے کوئی آپ کی حق تلفی کی آپ ہی کی چیز ضبط کر لی ہو اب برا تو لگے گا آپ کے پیسے لے کر لوٹ کر لے گیا آپ کا بیگ لے کر چلا گیا ایسی بات بھی نہیں تھی تو اب یہ جو کیفیت پیدا ہو رہی ہے یہ کینا ہے جب کوئی شری وجہ نہیں ہے آپ کی حق تلفی بھی نہیں کی ہے دل میں برا لگ رہا ہے مسلمان بھی ہے پھر بھی دل میں برا لگ رہا ہے ہمیشہ برا لگتا رہتا ہے تو اب یہ والی چیز جو ہوتی ہے یہ کینا کی طرف لے کر جا رہی ہے اللہ عرص وجل کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ تعالی ماہ شعبان کی پندرہویں رات اپنے بندوں پر اپنی قدرت کے شاع نشان جیسا اس کے شان کے مطابق ہے تجلی فرماتا ہے اور مغفرت چاہنے والوں کی مغفرت فرماتا ہے سبحان اور اللہ رحم طلب کرنے والوں پر رحم فرماتا ہے جبکہ کینا رکھنے والوں کو ان کی حالت پر چھوڑ دیتا ہے ایسی پیاری رات اتنی مبارک رات جس میں کئیوں کی مغفرت ہو رہی ہے بخششوں کے پروانے بٹ رہے ہیں گناہ گار معاف کیے جا رہے ہیں توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں تو مدنی منوں کو غور کرنا چاہیے کہ مسلمانوں سے بلا اجازت شرعی کینا بوغز رکھنا جو کہ ہے ہی ناجائز و گنا یہ کتنا برا ہے بے لہذا بیجا سوچنا چھوڑے ارے ارے یوں ہو گیا ایسے یہ باتیں ساری چھوڑ دیں اللہ تعالی کے لیے مسلمانوں سے محبت کریں آپ محبت کریں گے اللہ تعالی کو خوش کرنے کے لیے تو اس سے کونا کینا دور ہوگا پھر سوچیں اتنی مبارک رات کے لوگوں کی مغفرت ہو جاتی ہے اور ان کی مغفرت نہیں کی جاتی تو ہمیں تو اس کینے سے بالکل بچنا چاہیے اور اپنے آپ کو کینے سے دور کرنا چاہیے میں آپ کو ایک مدنی گلدستہ بھی دکھاؤں گا جی میری گلی میں ایک بچہ رہتا ہے وہ مجھے بہت برا لگتا ہے میں اسے دیکھتا ہوں میں اس کی شکل دیکھتا ہوں مجھے بہت غصہ آتا ہے آپ اس کے بارے میں کچھ بتا دیں اس میں یہ ہے کہ اپنا علاج کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے جس کو چاہا جیسا چاہا ایسا بنایا اب اگر کوئی ایسا کرے کہ کسی کی شکل و صورت اس کو اچھی نہیں لگتی تو یہ اس سے گھن کھائے نفرت کرے غصہ کرے تو کیا بعید کہ اللہ تعالیٰ اس برا ماننے والے نفرت کرنے والے غصہ کرنے والے کی شکل بھی بگاڑ دے اللہ تعالیٰ تو پر قادر ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کہ اگر ہمیں اس نے کوئی اچھی شکل و صورت دی ہے تو اس کا شکر ادا کرے کیونکہ اس میں تو ہر ایک سمجھ سکتا ہے کہ اپنا کوئی کمال ہے ہی نہیں اللہ تعالیٰ نہیں بنایا کوئی گورا ہے کوئی کالا ہے کوئی بھینگا ہے کوئی کانا ہے کوئی اندھا ہے اندھا کو شوق سے تھوڑی بنتا ہے اللہ نے اس کو ایسا پیدا کیا اس کو بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ہمیں بھی اس سے نفرت نہیں بلکہ ہمدردی کرنی چاہیے ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ وہ یہ احیاء میں ہے کہ ایک شخص ان کے پاس جب آتا تو وہی کہ وہ ان کو اچھا نہیں لگتا تھا دل برا ہوتا تھا تو آپ نے اس کا علاج یہ کیا کہ ایک بار وہ اس کو تنہائی میں کہا کہ تم اپنا پاؤں میرے منہ پہ رکھو وہ گھبرایا وہ تھے بزرگ حضور یہ کیسے ہو سکتا کہ میں اپنا گندا پاؤں آپ کے منہ پہ رکھوں نہیں نہیں میں نہیں رکھوں گا نہیں رکھنا پڑے گا تو وہ آخر کار وہ تو مانا ہی نہیں اس بزرگ نے اس کا پاؤں پکڑا اور اس کا پاؤں اپنے چہرے پر خوب ملا پکڑ کے زبردستی تو وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ عمل کیا نا تو اب میرے دل سے اس کی جو اس کے لیے میل اور نفرت تھی وہ ختم ہو گیا یہ ایک علاج کیا انہوں نے اپنے نفس کو اس کے آگے ذلیل کیا تو یوں اگر کسی پر غصہ آتا ہے نفرت ہوتی تو بہرحال یہی علاج ہے یہ ضروری نہیں ہے اور بزرگوں نے یہ کیا تو کوئی سا بھی ایسا انداز کرے اور اپنے دل کو منائے اپنے دل کو مارے اپنے اوپر سزا ڈالے کہ کیا مطلب تو اپنے آپ کو اگر حسین بنایا تو تو نے خود بنایا رب نے تجھ پر یہ انعام کیا بلکہ تجھ پر امتحان ہے انعام کے ساتھ ساتھ کہ تجھ سے جو کم خوبصورت ہے ان سے نفرت کرتا ہے یا کیا کرتا ہے تو یہ کہ کسی مسلمان سے بھی اس کے کسی بھی جسمانی عیب سے نفرت کرنا یہ تو بہت بڑی حماقت ہے اللہ تعالی ہم سب کو محبتیں پھیلانے والا بنائے اور نفرتیں مٹانے والا بنائے یہ تو جسمانی ایب یا کسی اور وجہ سے اس طرح کا معاملہ ہوا اب بعض اس طرح بھی ہوتے ہیں کہ ان کا بس فلاں میں اچھا نہیں لگتا یعنی وہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے زیادہ باصلاحیت صلاحیت ہو اس سے زیادہ خوبصورت ہو لیکن بس ایک خامہ خاں کی دل میں بٹھائی ہوتی ہے کہ وہ اچھا نہیں لگتا خار آتی ہے اس کو دیکھ کر ہی یہ بھی شیطان بس و نفرت بٹھاتا ہے لاہور شریف پڑھے اور اس کا علاج کرے اس کی خوبیوں پر غور کرے اپنی خامیوں پر توجہ دیں کہ یار مجھ میں یہ خامی ہے جبکہ اس میں یہ نہیں ہے مجھ میں یہ بھی خامی ہے اس میں نہیں ہے اس میں یہ یہ خوبی ہے مجھ میں نہیں ہے تو پھر نفرت تو اس سے مجھ سے کرنی چاہیے تو معاملہ الٹ ہو رہا ہے تو نہ وہ نفرت کریں نہ آپ نفرت کریں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ یہ نفرت جو ہے دل سے نکل جائے اور اس پر اپنے آپ کو ملامت کریں اور بالکل دل مار کر زبردستی اس کے ساتھ ترکیب بنائیں اس کو تحفہ دیں اس کے لیے دعا کریں اس سے اچھی طرح ملیں بھلے دل میں اب جو بھی کیفیات پیدا ہوتی ہے آپ کے اختیار میں نہیں ہے آپ اس کو نکالنے کی کوشش کریں اور اس کے آگے آجزی کریں اس کا یعنی اس کی رسپیکٹ کریں کوئی ایسی ایسے انداز اختیار کریں کہ آپ کے دل سے اس کی نفرت جاتی رہے ابو رضی اللہ تعالیٰ نے روایت ہے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے باہم یعنی آپس میں ہدیہ کرو اس سے آپس میں محبت ہوگی ایک اور حدیث پاک ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہدیہ کرو ہدیہ میننگ گفٹ ہاں؟ ہدیہ کرو اس سے حسد دور ہو جاتا ہے یعنی گفٹ دینے سے حسد بھی دور ہوتا ہے آپس میں گفٹ دینے سے محبت بڑھتی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہدیہ کرو یعنی گفٹ کرو کہ اس سے سینے کا کھوٹ یعنی کینا میل دور ہو جاتا ہے اور پڑوس والی عورت پڑوس سن کے لیے کوئی چیز حقیق نہ سمجھے اگرچہ بکری کا کھر ہو مطلب حدیث کا یہ ہے کہ اگر تھوڑی چیز مجھے سر آئے تو وہی ہدیہ کرے یعنی گفٹ کرے یہ نہ سمجھے کہ ذرا سی چیز کیا ہدیہ کی جائے یا یہ کہ کسی نے تھوڑی چیز ہدیہ کی تو اسے نظر حقارت سے نہ دیکھے یہ نہ سمجھے کہ یہ کیا ذرا سی چیز بھیجی اس حکم میں خاص عورتوں کو ممانعت پر فرمانے کی وجہ یہ ہے کہ ان میں یہ مادہ بہت پایا جاتا ہے بات بات پر اس قسم کی نکتہ چینی کیا کرتی ہیں اور عموماً جو چیزیں ہدیہ بھیجی جاتی ہیں وہ عورتوں ہی کے قبضے میں ہوتی ہیں لہذا حکم دیا جاتا ہے کہ پڑوس والی کو چیز بھیجنے میں یہ خیال نہ کرے کہ کم ہے واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی جی تو کتنے زبردست قسم کے پیارے پیارے مدنی پھول ہمیں امیر السنت نے عطا فرمائے آپ کو کوئی اچھا نہیں لگتا تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں کیوں بتائیے کیوں کا جواب نہیں ہے آپ کے پاس بس اچھا نہیں لگتا بھائی کیوں نہیں اچھا لگتا ایک یہ مسلمان تو ہے نا وہ مسلمان تو ہے آپ کا اسلامی بھائی ہے آپ کو اچھا نہیں لگ رہا بس بلا وجہ اپنا ذہن بنا لینا کہ یہ مجھے اچھا نہیں لگتا تو یہ اچھی بات نہیں ہے جس طرح آپ اس کے بارے میں بول رہے ہیں کہ مجھے وہ اچھا نہیں لگتا مجھے وہ اچھا نہیں لگتا ہو سکتا ہے کوئی آپ کے بارے میں بھی یہ سوچ رہا ہو کہ یہ مجھے اچھا نہیں لگتا اور آپ کو پتا چل جائے آپ کو دکھ ہوگا نا تو ایسی باتیں سوچے بھی نہیں اگر اس کو پتا چل جائیں گی آپ کسی کو ہو سکتا ہے بول دیں گے مجھے اچھا نہیں لگتا تو وہ بھی کوئی آپ کو آگے بول دے کہ یہ مجھے اچھا نہیں لگتا آپ کو کب اچھا لگے گا یہ بتائیے آپ کو شاید یہ جب اچھا لگے گا کہ جب آپ ایسے مقام پر ہوں جہاں آپ کی کوئی مدد کرنے والا نہ ہو اور جو آپ کو اچھا نہیں لگتا نا وہ آپ کی ایسی جگہ آ کر مدد کر دے کہ جہاں کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا پھر آپ کو اچھا لگے گا تو کسی سے بھی نہیں بگاڑیں کسی سے بھی نہیں بگاڑیں اور جیسی آپ کو موقع ملے تو دوسروں کی بھی مدد کریں اور اللہ تعالیٰ کسی کی محتاجی سے ہمیں محفوظ رکھے لیکن کسی کی ضرورت تو پڑ سکتی ہے نا ہاں۔ یہ کہ ہو سکتا ہے وہ آپ کے کام ہی آئے آپ کے ابو جو ہے وہ گاڑی پہ جا رہے ہوں بس کے اندر بیٹھ کے جا رہے ہوں اور کوئی شخص جو اپنی سیٹ دے دیتا ہے جو آپ کو اچھا نہیں لگتا وہ کہتا ہے آپ یہاں بیٹھ جائیے اور آپ کے ابو آ کے بتائیں اس نے مجھے جو ہے وہ اپنی سیٹ دے دی تھی سیٹ پر بیٹھ کر آیا ہوں تو آپ کو جب وہ اچھا لگے گا تو ہر احترام مسلم کا بھی احترام مسلمانوں کا احترام کرنا چاہیے مسلمان ہم کو اچھا لگنا چاہیے اور اگر ایسی صورت ہوگی تو معاشرے میں امن ہوگا معاشرے میں آپ سمجھے مدنی معاشرہ بن جائے گا ہمارا کہ مسلمانوں کا احترام ہو اللہ رسول کے احکام پر عمل ہو جی آپ اپنے مدرسۃ المدینہ میں بھی آپ اپنے جامع المدینہ میں بھی آپ اپنے گھر میں بھی آپ اپنی گلی میں بھی آپ اپنے اسکول میں بھی مدنی ماحول بنائیے ہر کسی سے اچھے انداز سے ملے ایک مدنی منا جب وہ آتا ہے گھر کے اندر خاموشی سے آ جاتا ہے اسکول کے اندر آتا ہے خاموشی سے آ جاتا ہے اور ایک مدنی منع کا انداز ایسا ہوتا ہے پیارا پیارا میٹھا میٹھا السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ کون سا انداز آپ کو اچھا لگے گا آپ کی خیریت معلوم کرے ایسا جیسا سلسلہ اسٹارٹ ہوا تھا اب اماد بھائی کو سلام کیا نا اماد بھائی بڑے اب اماد بھائی نے خیر خیریت بھی معلوم کری اچھا لگا نا یہ شروع میں جب ہماری کسی اسلام بھائی سے ملاقات ہو اب یہ کیا مجھے اچھا نہیں لگتا بھائی جو اچھا نہیں لگتا اس کے لیے بھی دعا کریں ٹھیک ہے نا تو یہ کہیں ایسا نہ ہو کسی کے لیے کھڈا کھودتا ہے تو خود اس میں نہ گر جائے تو یہ سب بیکار باتیں ہیں خراب باتیں ہیں سب ہمارے بھائی ہیں کالے رنگ کا ہے وہ بھی ہمارا بھائی ہے جو گورے رنگ کا ہے وہ بھی ہمارا بھائی ہے کسی بھی رنگ کا ہے کسی بھی نسل کا ہے مسلمان ہے وہ ہمارا اسلامی بھائی ہے ہم اس کو گلے لگائیں گے تو لڑائی لڑائی معاف کرو وہ کہتے ہیں نا لڑائی لڑائی معاف کرو اللہ کا گھر صاف کرو تو بھائی یہ لڑائی جھگڑا کرنا یہ ہمارے کام نہیں ہے یہ گندے بچے کرتے ہیں تو آپ گندے بچے ہیں اچھے بچے ہیں اچھے بچے ہیں اور اچھے بچوں کو ہم کیا کہتے ہیں مدنی منع تو مدنی منہ ہی بن کے رہے ہیں گندے بچے نہ بنے جی اس طرح یہ موضوعات جو اعلیٰ حضرت نے بیان کیے اس میں سے ہم نے سیدھا چیدہ مدنی پھول بیان کرنے کی کوشش کی اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو جو تربیت کے حوالے سے موضوع دیے مدنی منوں کے تعلق سے اس میں کچھ نہ کچھ تو ہم نے بیان کیا اب مدنی منع ہاں، پوری زندگی مدنی منع نہیں رہتے اگر زندہ بچ جائیں تو بڑے بن جاتے ہیں اب جب یہ بڑے مدری منع ہو جاتے ہیں تو اب ان کے لیے لازمی بات ہے اسٹیپ آپ سمجھے کلاس وائز اسٹیپ بڑھ جاتا ہے بھائی یہ بتائیے کہ آپ بھی پہلے مدری منع تھے جی بالکل میں مدری منا تھا اور اب میں بچوں کا ابا بن چکا ہوں یہ جی۔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 ساتھ گھر لے گئے مہمان کے سامنے کھانا رکھ کر بیوی کو چراغ بجانے کا حکم دے دیا خود کھانے کی طرف ہاتھ بڑھاتے رہے گویا یا کھا رہے ہوں حالانکہ کھا نہیں رہے تھے یہاں تک کہ مہمان سیر ہو گیا جب صبح ہوئی تو رحیم و کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شاد فرمایا تمہاری رات کی مہمان نوازی اللہ عز و جل کو بہت پسند آئی اور اللہ عز و جل نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ترجمہ کنز ایمان اور اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں شدید محتاجی ہو ایسار بڑی فضیلت کا حامل ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے جو شخص کسی چیز کی خواہش کرے اور پھر اپنی خواہش کو ترک کر دے اور دوسرے کو اپنے پر ترجیح دے تو اللہ جل اس کی مغفرت فرما دیتا ہے